سجائی ہی اپنا درد سنانے کے لیے ہے انشاءاللہ اللہ یہ رات چلتی رہے گی اور یہ بات بھی چلتی رہے گی بہت سارے حضرات مزید بھی آپ حضرات کے سامنے انشاءاللہ اللہ اپنے اعلی خیالات کا اظہار فرمائیں گے اس وقت ہمارے درمیان پاکستان کی ایک عظیم دینی شخصیت ترجمان وفاق المدارس سپوت دیوبند حضرت مولانا قاری محمد حنیف جالندری صاحب دامت برکاتہ ملالیہ موجود ہیں حضرت نے بہت شفقت فرمائی تشریف لائے اور ابھی انہیں واپس بھی تشریف لے جانا ہے اس لیے میں بلا تاخیر آپ اور ان کے درمیان مزید حائل ہوئے بغیر انہیں دعوت دوں گا کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے افکار عالیہ کا اظہار فرمائیں حضرت مولانا قاری محمد حنیف جالندری صاحب میں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 پور کی اس مرکزی عیدگاہ میں عظمت قرآن کے مقدس و مبارک اور سدا بہار عنوان پر عظیم الشان ایمان افروز اجتماع میں شرکت ہم سب کے لیے باعث سعادت ہے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اسے باعث مغفرت و نجات بھی بنا دیں میں سب سے پہلے شکر گزار ہوں ان عظیم مجاہدین کا جنہوں نے آج اس تاریخ ساز کانفرنس میں مجھے حاضری اور گفتگو کا موقع بخشا چند لمحے پہلے حضرت مولانا محمد مسعود اظہر صاحب دامت برکاتہم کی لکھی ہوئی تفسیر کی دوسری جن ان کے والد گرامی نے علماء کرام میں تقسیم کی دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی حضرت مولانا کی اس علمی اور جہادی کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اسے پورے دنیا میں اسلامی بیداری اور اسلامی غلبے کا ذریعہ بنائے جہادی قوتوں کے علمی میدان میں اور عملی میدان میں کامیابیوں کا اور فتح مبین کا ذریعہ بنائے اور اس کی باقی جلدیں بھی مکمل کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے قرآن کریم کتاب ہدایت ہے قرآن کریم کتاب علم ہے قرآن کریم کتاب انقلاب ہے قرآن کریم کتاب جہاد ہے قرآن کریم کتاب دعوت و تبلیغ ہے قرآن کریم کتاب دین ہے اور یہ صرف کتاب ہی نہیں ہے بلکہ یہ اللہ تعالی کا کلام بھی ہے اور اس کی سب سے بڑی عظمت یہ ہے کہ یہ پروردگار عالم کا کلام ہے یہ کلام خداوندی خداوندی ضابطہ کائنات بھی ہے ضابطہ انسانیت بھی ہے اور یہ سب سے بڑی روشنی اور نور ہے زندہ کتاب ہے یہ وہ پہاڑ ہے جس پر کبھی خزاں نہیں یہ وہ روشنی کی صبح ہے جس پر کبھی رات کا اندھیرا نہیں یہ وہ شباب و جوانی ہے جس پر کبھی بڑھاپا نہیں یہ وہ کتاب ہے جو دنیا میں غالب ہونے کے لیے اور اپنے ماننے والوں کو غالب کرنے کے لیے آئی ہے یہ کتاب آسان بھی بہت ہے اور مشکل بھی بہت ہے آسان تو اتنی ہے کہ خود پروردگار عالم نے فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ اور اسی کے مظاہرے بھی نظر آتے ہیں پانچ چھ سال کا بچہ اس پورے قرآن کو بسم اللہ کی باق ونناس کی سین تک اپنے سینے میں اس طرح محفوظ کر لیتا ہے کہ اسے اور کچھ یاد نہیں رہتا قرآن یاد رہتا ہے کچھ یاد نہیں ہوتا قرآن یاد ہو جاتا ہے اسے چھوٹا بچہ بھی یاد کرتا ہے اسے ستر سال کا بوڑھا بھی یاد کرنا چاہے تو کر سکتا ہے یہ سالوں میں بھی حفظ کرتے ہیں مہینوں میں بھی یاد کرتے ہیں اتنی آسان ہے کہ اگر کوئی شوق سے پڑھتا ہے اللہ کا فضل ہو جاتا ہے تو وہ ایک مہینے میں بھی اس کا حافظ بن جاتا ہے بلکہ اس سے بڑھ کر وہ ایک ہفتے میں بھی اس کتاب مبین کا حافظ بن جاتا ہے عظمت قرآن عظمت قرآن نور امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں امام محمد رحمت اللہ علیہ کے والد انہیں لے کر آتے ہیں کہ اپنے ہاں اس کو شاگرد بنا لیں فتا کے درس میں یہ بیٹھ جائے امام اعظم ابو حنیفہ کی نگاہ فراست نے محسوس کیا کہ اس بچے میں غیر معمولی استعداد و صلاحیت ہے تو امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے شرط لگا دی کہ پہلے یہ قرآن کریم کو حفظ کرے پھر میں اسے قرآن کے الفاظ و آیات کا ترجمہ مانا مطلب اور اس سے استمبا کے احکام کے طریقے بتاؤں گا کیونکہ امام صاحب نے یہ جان پہچان لیا تھا کہ یہ غیر معمولی صلاحیتوں کا مالک ہے اس کے اندر غیر معمولی استعداد اللہ کام لے گا چلے گئے امام محمد ایک ہفتے کے بعد واپس آ گئے امام ابو حنیفا نے پوچھا کیوں آ گئے کہا آپ نے جو شرط لگائی تھی اس شرط کو پورا کر کے آیا ہوں امام ابو حنیفا نے سوچا یہ شاید ایسے ہی چند صورتیں یاد کر کے آ گئے اور چند صورتوں کے حفظ کو پورے قرآن کا حفظ سمجھ لیا اس سے امام ابو حنیفا نے امتحان لیا مختلف مقامات سے کہا زبانی قرآن سنا جہاں سے پوچھا امام محمد نے سنا دیا امام محمد رحمت اللہ علی نے پورے قرآن کریم کا سات دنوں میں ایک ہفتے میں حفظ کر لیا نورو تقبیر عظمت قرآن امام اعظم ابو حنیفہ نور تکبیر تقبیر اور یہ کتاب یہ اللہ کا کلام مشکل اتنا ہے جامع اتنا ہے گہرا اتنا ہے کہ امام شاہ فی اللہ علیہ مہمان بنتے ہیں امام احمد بن حنبل کے ان کے ہاں کئی دن کے رات کے سفر کی صحبتیں برداشت کر کے مصر سے چل کر پہنچتے ہیں امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ شام کے وقت تھانہ پیش کرتے ہیں کھانا خوب پیٹ بھر کر کھاتے ہیں ان کے اور گھر والوں کے اندازے سے زیادہ کھاتے ہیں سنا یہ تھا کہ اللہ والے کم کھاتے ہیں امام شافی نے خوب پیٹ بھر کر کھایا رات کو سونے لگے امام احمد بن حنبل نے عرض کیا حضرت جہاں پر آپ کے لیے جائے نماز موجود ہے تعجب کے وقت اٹھے وضو کے لیے پانی موجود ہے آپ کو پریشانی نہ ہو تاجد میں امام احمد بن امبل اٹھے ہیں گھر والے اٹھے ہیں امام شافی سو رہے ہیں فجر کا وقت ہو جاتا ہے ابھی تک امام شافی اپنے بستر پر ہیں امام احمد بن امبل آ کر ادب کے ساتھ جگاتے ہیں امام شافی اٹھتے ہیں چادر کو ہٹاتے ہیں جا کر مسلح پر کھڑے ہو کر نماز پدر میں شریک ہو جاتے ہیں پہلے سنتیں ادا کرتے ہیں فرض پڑتے ہیں وضو کے بغیر وضو نہیں کر رہے امام احمد بن حنبل نے دیکھا بن اسی طرح جائے نماز بند لپتا ہوا پڑا ہے اسی طرح پانی پڑا ہے پوچھا صبح کو ناشتے کے وقت میں نیند آئی کھانا کھایا کچھ آرام ملا کیا آپ کو اتنی گہری نیند آئی صبح اٹھ نہیں سکے تو امام شافی نے فرمایا تمہارا خیال ہوگا کھانا زیادہ کیوں کھایا تمہارا خیال ہوگا میں تحجد کی نماز کیوں نہ پٹی پڑھی تمہارے دل میں سوال پیدا ہوگا نماز فجر کے لیے وضو کیوں نہ کیا بغیر وضو کے نماز میں شامل ہو گیا سنو وجہ اس کی یہ ہے کئی دن سے بھوکا تھا راستے کا زیادہ راہ لے کر چلا تھا گم ہو گیا ساتھیوں کے کھانے پر اطمینان نہیں تھا صرف زندگی کا ساتھ چلتا رہے اتنا کھاتا رہا آج تمہارے ہاں جب پہنچا تمہارے کھانے سے رس کے حلال کی خوشبو آ رہی تھی اس لیے میں نے سیر ہو کر جی بھر کر کھایا نورو تصویر اور آگے فرمایا تم نے عشاء کی نماز میں جو قرآن کی آیتیں تلاوت کی جب میں بستر پر لیٹنا سونے کے لیے آیا تو میرا ذہن و دماغ قرآن کی ان آیتوں کی طرف چلا گیا پوری رات میں قرآن کی ان آیات بینات میں غور کرتا رہا اور تم نے سورہ بکرا کے آخری حصے کی چند آیتیں تلاوت کی تھی میں اپنے لیتے ہوا یہ سوچنے لگا کہ اس آیت سے یہ مسئلہ بھی نکلتا ہے اس سے یہ مسئلہ بھی نکلتا ہے اس سے یہ حکم بھی معلوم ہوتا ہے قرآن کی یہ بھی بتاتی ہے جب تم نے صبح مجھے آ کر نماز فجر کے لیے کہا ایک سو سے زائد مسئلے میں قرآن کی اس آیت سے نکال چکا تھا مجھے نیند ہی نہیں آئی میں پوری رات قرآن کی آیتوں سے مسئلے نکالتا رہا میرا بزو نہیں ٹوٹا میں تعجب پڑتا مجھے فائدہ ہوتا جو مسئلے میں نے مستمت کیے اس کا فیصلہ فائدہ پوری امت کو اور انسانیت کو ہوگا اس لیے میں نے انفرادی عبادت پر اجتماعی عبادت کو ترجیح دی اور میں صبح کی نماز آج تک تمہاری تلاوت کردہ آیات سے مسئلے اور احکام دین کے نکالتا رہا عظمت قرآن نور تکبیر تحریک تحفظ مدارس دینیا نور تکبیر وقت کے اختصار کے پیش نظر علماء کی بہت بڑی تعداد یہاں ماشاء اللہ موجود ہے میں عرض یہ کر رہا ہوں قرآن آسان بھی بہت اس کو یاد کرنا بڑا آسان ہے چھوٹا بچہ بھی بڑے بڑوں کی غلطیاں نکال دیتا ہے لیکن یہ کتاب اتنی عظیم ہے اور علم کا وہ سمندر ہے جس کا کوئی کنارہ نہیں بحر اللہ ساحل لہو کہ ساری زندگی اس میں غوطے لگاتا رہے جتنے موتی نکالے وہ کم جو نہیں نکال سکا وہ زیادہ قرآن کے عجائبات اور قرآن کے علوم اور قرآن کریم کے اسرار و رموز پورے آج تک نہ کوئی پا سکا ہے نہ پا سکے گا نہ آج تک ختم ہوئے نہ ہو سکیں گے قرآن کریم کی تفسیریں میں یہ بات حقیقت کی اور مبالغہ نہیں حقیقت کی صورت میں عرض کر رہا ہوں یہ صرف عقیدت نہیں واقع کے طور پر عرض کر رہا ہوں عقیدے کے طور پر ہی نہیں کہ پوری دنیا میں کسی کتاب پر اتنا کام نہیں ہوا جتنا قرآن کریم پر ہوا دنیا میں کوئی کتاب آپ لے آئے جس طرح قرآن سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے جس طرح قرآن سب سے زیادہ لکھی جانے والی کتاب ہے جس طرح قرآن سب سے زیادہ حفظ کی کی جانے والی کتاب ہے جس طرح قرآن سب سے زیادہ تباد اور اشاعت والی کتاب ہے جس طرح قرآن کریم سب سے زیادہ انقلاب کی کتاب ہے قرآن کریم علم کی کتاب ہے قرآن کریم حمل کی کتاب ہے قرآن کریم سب سے زیادہ محفوظ کتاب ہے اسی طرح یاد رکھنا دنیا میں سب سے زیادہ جس کتاب پر کام ہوا ہو رہا ہے اور ہوگا مختلف انداز سے وہ قرآن کریم ہے اور آج تک بڑے بڑے اہل علم نے اپنے بڑے پیارے علم کے موتی نکال کر دیے مگر کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں نے قرآن کو پورا سمجھ لیا قرآن کا سارا دریائے علم میں نے تمہارے سامنے رکھ دیا نہیں نہیں قرآن کریم کے علوم اور عجائبات قیامت تک ختم نہیں ہو سکتے نو تفبیل عظمت وفاق المدارس العربیہ تکبیر مختلف انداز سے قرآن کریم کی آیات کی تفسیریں لکھی گئیں ضرورت تھی کہ قرآن کریم کی آیات جہاد کو موضوع اور مقصد بنا کر اور آج کے عالمی حالات کی روشنی میں اور آج جو دنیا جہاد کے حوالے سے قرآن پر اعتراضات کرتی ہے یہ تمام حالات اور قدیم و جدید اعتراضات کی روشنی میں قرآن کریم کی آیات جہاد کی تفسیر لکھی جائے یہ کہ جہاد کی آیات کی تفسیر کوئی مفسر اعظم لکھتا کوئی محدث لکھتا کوئی عالم لکھتا کوئی مفتی لکھتا کوئی مفکر اور دانشور لکھتا کوئی فقیر لکھتا کوئی صاحب علم خطیب لکھتا کوئی صاحب علم شیخ لکھتا وہ بھی سر آنکھوں پر اور مفید اور ناپے ہوتا لیکن ضرورت اس بات کی تھی کہ قرآن کی آیات جہاد کی تفسیر مجاہد لکھے نورو تکبیر سبیلنا سبیلنا مقصود تیری تصدیق کو آپ کا جواب مجاہدوں والا جواب نہیں نظر آ رہا یہ تو مجمع مجاہدوں کا ہے تکبیر سبھی لونو سبھی طریقنا مسعود تو مسود تیری تصنیف کو مسود تیری قیادت کو مسود اگر تیری تصویر کو امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ جو تابعی ہیں جنہوں نے صحابہ کرام کی زیارت کی ہے ان کو دیکھا ہے جنہوں نے امام الانبیاء کو دیکھا تھا صلی اللہ علیہ وسلم امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ بہت سے مسائل میں مبتلا بی کے رائے کو مانتے ہیں اور ان کا فتویٰ یہ ہوتا ہے کہ تم اس مسئلے میں مبتلا بھی کرائے کا اعتبار کرو اس کرائے کا اعتبار ہوگا آپ نے مشہور مقولہ سنا ہوگا سائی البئی کی ادرا بھی معافی گے گھر والا اپنے گھر کو ذرا جانتا ہے اس کی روشنی میں میں یہ کہتا ہوں کہ قرآن کریم کی آیات جہاد کی تفصیل جو بھی کوئی لکھتا وہ مفید اور ناپے اور عظیم ناپے ہوتی لیکن وہ شخص جس کی زندگی جہاد میں گزری گزر رہی ہے اور گزرے گی جو جہاد کے گھر کی تمام باتوں کو جانتا ہے جس نے اپنے آپ کو جیدان جہاد کے میدان کے لیے وقت کر دیا ہے وہ اگر قرآن کی آیات جہاد کی تفسیر لکھے گا اس کی لکھی ہوئی تفسیر کو زیادہ اہمیت اور زیادہ اجتناط اور زیادہ وسو اعتماد اور زیادہ ترجیح حاصل ہوگی کہ وہ صرف فکری انداز میں نہیں لکھ رہا وہ علمی انداز میں صرف نہیں لکھ رہا وہ صرف نظریاتی حوالوں سے نہیں لکھ رہا بلکہ وہ امرن اس جہاد کے میدان سے وابستہ ہے نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر سبیلنا سبیلنا طریقنا طریقنا مسعود اگر تیری تصنیف کو وفاق المدارس اور بچوں تاریخ تحفظ دینی مدارس نعرہ تکبیر جہاد ایمان کے بعد سب سے افضل عمل ہے جہاد اعلائے کلیمت اللہ کا ذریعہ ہے جہاد اقامت دین اور اقامت شریعت کا ذریعہ ہے جہاد اسلامی احکام اور حدود کے نفاذ کا اور قیام کا ذریعہ ہے جہاد دنیا کے کفر اور ظلم کے خاتمے کا ذریعہ ہے آپ مجھ سے زیادہ جہاد اور مجاہد کے فضائل کو جانتے ہیں میرے سامنے مجمع مجاہدین کا ہے اور دعا ہے کہ اللہ آپ کی پچھلی صفوں میں ہمیں بھی کھڑا کر دے مفتی آدم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے دل چاہتا ہے تمنا ہے دعا ہے آرزو ہے کہ اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے جہاد کی متوفیق ہو جائے اور جہاد کے میدان میں کہلائے کریمت اللہ سربلندی اسلام کے لیے دشمن کے وار جسم کے ہر حصے پر ہوں سر سے پاؤں تک زخمی کر دیا جاؤں آزا کو کاٹ دیا جائے ہاتھوں کو اور پاؤں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے آنکھیں نکال دی جائیں میرے کان کاٹ دیے جائیں اور ان کو متفر جگہ پر پھینک دیا جائے اور جب قیامت کا میدان ہو کسی طرف سے میرا ہاتھ اٹھ کر آئے کسی طرف سے میرا پاؤں آئے کسی طرف سے میرا دائیں بازو آئے کسی جانب سے میرا بائیں بازو آئے کہیں سے میری آنکھیں آئیں سب چڑ جائیں اور سارے اکٹھے ہو کر میدان معاشر میں اللہ کی بار گاہ میں کہے ہمیں ٹکڑے ٹکڑے کیا گیا تھا تیرے دین کی سربند کے لیے نورو تکبیر اکابری ڈولو جو بند اکابری پری جو بند نورو تکبیر جو جہاد جس نے نہیں کیا جہاد کرنے کی خواہش پیدا نہیں ہوئی حضور علیہ السلام نے فرمایا وہ نفاق پر مرے گا مجاہدین سے محبت کرو مجاہد بنو مجاہدین سے عداوت نہ کرو حضور علیہ السلام نے فرمایا جو ایمان لانے کے بعد نماز پڑھے دین پر چلے اللہ اس کو جنت ادا کرے گا صحابی نے کہا یا رسول اللہ اعلان کر دو اور ٹھہر جاؤ جنت میں بھی مختلف درجات ہیں مختلف کلاسیں ہیں وہاں بھی اونچ نیچ ہوگی ایمان و اعمال کے اعتبار سے اور تقوا کے اعتبار سے فرمایا جنت میں سو درجے ہیں جو اللہ نے مجاہدین کے لیے تیار کیے ہیں اور ہر دو درجوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جتنا زمین اور آسمان کے درمیان فاصلہ ہے تکبیر وفاق المدارس العربیہ قاری محمد حنیف چلتی نعرہ تکبیر اللہ کے راستے کے شخص کے پاؤں کو اگر مٹی اور گرد و غبار لگا ہے تو میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو جہنم کی آگ نہیں لگے گی جس کی ناک میں جہاز میں مٹی گئی ہے جہنم کی آگ کا دھواں نہیں جائے گا ایک رات کا پہرا چوکی داری اللہ کے راستے میں تمام کائنات سے بہتر ہے جہاد ہمارے دین کی بنیاد ہے جہاد ہمارے دین کی آساس ہے آج پوری دنیا میں جہاد کے خلاف مسلسل منفی پراپیگنڈا کیا جا رہا ہے اور جہاد کو دہشت گردی اور جہاد کو فساد کا نام دیا گیا جہاد میں اور دہشت گردی میں کوئی نسبت نہیں ہے جہاد کا دہشت گردی سے اور دہشت گردی کا جہاد سے کوئی تعلق نہیں ہے جہاد کا اور فساد کا کوئی جوڑ نہیں ہے فساد الگ چیز ہے جہاد الگ چیز ہے انتہا پسندی اور جہاد کا کوئی جوڑ نہیں ہے جہاد اسلام کی وہ بنیاد ہے جو دنیا میں اسلام کی سربلندی کے لیے جو ظلم کے خاتمے کے لیے جو اللہ کی زمین پر اللہ کے نظام کو نافذ کرنے کے لیے ہے جو لوگ جہاد کو اور فساد کو جو جات کو اور دہشت گردی کو ملا کر پیش کرتے ہیں ان کا نہ اسلام سے کوئی تعلق ہے نہ دین سے کوئی تعلق ہے نہ مسلمانوں سے کوئی تعلق ہے آج کہا جاتا ہے کہ اسلام جنگ کا مذہب ہے جنگ کا دین ہے اسلام امن کا دین ہے اسلام سلامتی کا دین ہے اسلام پیار کا اور محبت کا دین ہے اسلام دشمن کو بھی سیدھے راستے پر لے کر چلنے کے لیے کا نام ہے اگر اسلام جنگ کا دین ہوتا تو پھر حضور علیہ السلام کی حیات طیبہ میں جو غزوات ہوئے ان میں جو کافر قتل ہوئے ان کی تعداد ایک ہزار سے بھی کم ہے ایک ہزار سے بھی کم ہے وہ سینکڑوں میں ہے ہزاروں میں بھی نہیں ہے اور آج وہ اسلام کو بدنام کرتے ہیں جن کی پوری تاریخ جنگ کی تاریخ ہے ہٹلر وہ اسلام میں مسلمانوں کی تاریخ میں نہیں ہے وہ تمہاری تاریخ کا ایک کردار ہے ہیروشیما اور ناگا ساتھی پر بم برسا کر لاکھوں آدمیوں کو مارنے والے اور نسلوں تک کو تباہ کرنے والے ان کا تعلق اسلامی دنیا سے نہیں ہے وہ تمہاری صفوں کے لوگ ہیں بوسنیا میں ساڑھے سات لاکھ مسلمانوں کو قتل کرنے والا شخص مسلمانوں کی صفوں میں نہیں ہے وہ تمہاری صفوں میں ہے عراق پر افغانستان پر کشمیر پر اور فلسطین پر جنگ کو مسلط کرنے والے دن رات بمباری کر کے بچوں بوڑھوں عورتوں مردوں کو قتل کرنے والوں کا تعلق مسلمانوں سے نہیں ہے وہ تمہارے سے تعلق رکھتے ہیں آج دنیا میں جنگ مسلمانوں نے مسلط نہیں کی آج دنیا پر جنگ تم نے مسلط کی ہوئی ہے کس طرح امن کا نام لیتے ہو دہشت گردی کے خلاف جنگ دہشت گردی کے خلاف جنگ نہیں ہے اسلام کے خلاف جنگ ہے مسلمانوں کے خلاف جنگ ہے اپنوں کو یہ بات جلد سمجھ لینی چاہیے ایسے اتحاد سے علیحدہ ہو جانا چاہیے جو مسلمانوں کے خون کا پیاسا ہے قرآن کہتا ہے جب ان سے کہا جاتا ہے فساد نہ کرو کہتے ہم تو دنیا میں امن قائم کرنا چاہ رہے ہیں اللہ کہتا ہے اللہ ان ہم مفسدون ولا قلعہ یشورون یہ دنیا میں جنگ آپ سے پوچھتا ہوں مسلمانوں نے مسلط کی ہے یا کافروں نے بلند آواز سے کہو عراق پر کس نے جنگ مسلط کی ہے بلند آواز سے کہو افغانستان پر جنگ کس نے مسلط کی ہے کشمیر پر جنگ کس نے مسلط کی ہے فلسطین پر جنگ کس نے مسلط کی ہے بوسنیا میں ساڑھے سات لاکھ مسلمانوں کا قاتل کون ہے ہیرو اور ناگا ساتھی جاپان پر بم برسانے والا کون ہے الزام مسلمانوں پر اسلام پر دنیا کا کوئی مطلب کوئی قوم یہ پیش نہیں کر سکتی جو جنگ میں بھی امن کی بات کرے جو میدان میں بھی امن کی بات کریں یہ پیغمبر اسلام حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنگ کے میدان میں دشمن کی عورتوں کو قتل نہ کرو اس کے بچوں کو قتل نہ کرو ان کے بوڑھوں کو قتل نہ کرو ان کے راہبوں کو قتل نہ کرو جنگ سے لا تعلق افراد کے اوپر کو نشانہ مت بناؤ شہری آبادیوں کو مت نشانہ بناؤ دشمنوں کے عبادت خانوں کو نشانہ مت بناؤ یہ پیغمبر اسلام پیغمبر امن یہ جنگ کے اندر بھی جنگ کسی ضابطے کی پابند نہیں ہوتی مگر پیغمبر امن اور پیغمبر دین پیغمبر قرآن جنگ میں بھی امن کی بات کر رہے ہیں اور تم شہریوں کو مارتے ہو عورتوں کو بچوں کو بوڑھوں کو کیوں بھائی بتاؤ روزانہ پوری دنیا دیکھ رہی ہے میڈیا پر کہ نہیں دیکھ رہی بچوں کو دبا کیا جا رہا ہے عورتوں کو دنیا میں اگر کسی کا خون بہ رہا ہے تو وہ مسلمان کا خون بہ رہا ہے اور افسوس کی بات ہے کہ ہمارے اٹھاون اور ساٹھ کے قریب مسلم ممالک کے حکمران بھی انہی کی بولی بولتے ہیں انہی کی زبان میں بات کرتے ہیں انہی کے منہ میں ڈالے ہوئے الفاظ آگے پہنچاتے ہیں آج المیا یہ ہے کہ مسلمان ملکوں کے حکمران اور طرف ہیں اور مسلمان ملکوں کے عوام اور طرف ہیں ہم دعویٰ دیتے ہیں مسلم ممالک کے حکمرانوں کو کہ اپنے عوام کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ اپنے مجاہدین کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ تم جس راستے پر چل رہے ہو وہ تباہی اور بربادی کا راستہ ہے وہ جنگ کا راستہ ہے وہ امن کا راستہ نہیں ہے لیکن ہمیں یقین ہے کہ فتح انشاءاللہ اسلام کی ہوگی فتح قرآن کی ہوگی فتح مجاہدین کی ہوگی جہاد کی ہوگی آخر میں چند باتیں کہہ کر بات ختم کرتا ہوں آج مسلمانوں پر بلکہ یوں کہیے کہ مسلمان ملکوں میں جو الزامات جو اعتراضات مجاہدین پر علماء پر دینی قوتوں جماعتوں شخصیات پر مدارس پر کیے جاتے ہیں آپ غیر مسلم ممالک میں چلے جائیں وہاں یہ تمام اعتراضات و الزامات اسلام پر اور مسلمانوں پر کیے جاتے ہیں یہ تو مسلمان ملکوں میں جو کہ اکثریت مسلمانوں کی ہے وہاں پر اسلام اور مسلمان کو برا نہیں کہا جا سکتا وہاں مولوی کو گلی دیتے وہاں مولوی کو برا کہتے ہیں ہم پاکستان میں اور تمام مسلمان ملکوں میں مولوی مدرسہ امام خطیب داری والا مجاہد یہ وکایا اور کفایا بنا ہوا ہے باقی تمام مسلمانوں سے ورنہ آپ یورپ میں اور مغربی دنیا میں جائیں وہاں یہ نہیں کہا جاتا کہ مجاہد دہشت گرد ہے وہاں یہ کہا جاتا ہے مسلمان دہشت گرد ہے وہاں صرف یہ نہیں کہا جاتا کہ مدرسہ دہشت گردی کا مرکز ہے بلکہ کہا جاتا ہے اسلامی ممالک دہشت گردی کے مرکز ہے وہاں یہ نہیں کہا جاتا صرف مدرسے کی تعلیم دہشت گردی اور انتہا پسندی کی تعلیم ہے کہا جاتا ہے قرآن نعوذ باللہ اور اسلام دہشت گردی کی کتاب اور مدب اور دین ہے آپ باہر کی دنیا میں جائیں مجھ سے یہ سوال باہر کے ملکوں میں ہوئے تو میں نے وہاں اور یہاں آ کر کہا کہ اگر اسلام دہشت گرد ہے اور قرآن نوز باللہ دہشت گردی کی کتاب ہے تو پھر مدرسہ بھی دہشت گردی کا مرکز ہے پھر مجاہد بھی دہشت گرد ہے اور اگر اسلام دہشت گردی کا دین نہیں قرآن دہشت گردی کی کتاب نہیں مسلمان دہشت گرد نہیں تو پھر مجاہد بھی دہشت گرد نہیں پھر مدرسہ بھی دہشت گردی کا مرکز نہیں پھر مولوی بھی دہشت گرد نہیں ہے آپ سے پوچھتا ہوں مدرسے میں کیا پراڑ پڑھایا جاتا ہے بلند آباد سے کہو آپ کے مراکز میں کیا پڑا پڑھایا جاتا ہے یہ مولانا نے تفسیر کس کی لکھی ہے قرآن کی قرآن کریم پڑھا پڑھایا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے جناب ان کے مراکز اور مدارس کی تعلیم دہشت گردی کی اور انتہا پسندی کی تعلیم ہے اور ہمارے مدرسوں کی تعلیم مراکز کی تعلیم قرآن ہے ہمارے مراکز کی تعلیم حضور کی سنت ہے کتاب و سنت ہے دین ہے اگر یہ دین دہشت گرد ہے تو مدرسہ بھی دہشت گرد ہے اور اگر یہ دین دہشت گردی کا نہیں ہے تو مدرسہ بھی دہشت گردی کا مرکز نہیں ہے اور یہ بات بھی کہنا چاہوں گا بہت سے لوگ ڈر جاتے ہیں وہ جہاد کم نام نہیں لیتے کئی مسلمان پاکستان میں ایک عرصے سے جہاں اور بیرون سے لوگ آتے رہتے ہیں ایک غیر ملکی صحافیوں کی ٹیم آئی مدارس کی ذمہ داری کے حوالے سے بڑا طویل انٹرویو کیا مجھ سے کہیں گے مولانا اگر حکومت پاکستان آپ سے کہے کہ آپ مدارس کے نصاب میں تبدیلی کریں تو آپ اس کو قبول کر لیں گے میں نے کہا نہیں کہنے لگا مولانا کیا اب تک حکومت سے آپ کے مذاکرات ہوتے رہتے ہیں کبھی اس نے آپ سے کہا کہ اپنے نصاب کو تبدیل کرو میں نے کہا بعض اوقات انہوں نے کہا یہ بھی کہا کہ آپ انگریزی سائنس ریاضی یہ چند مضامین پڑھائیں ہم نے کہا آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے ہماری ضرورت ہے ہم خود پہلے سے پڑھا رہے ہیں آپ آج دو ہزار ایک میں بات کر رہے ہیں ہم تو اس سے پہلے انیس سو انانوے سے ایک درجے تک ایک بنیادی تعلیم کے طور پر اور اسلام کے ذریعے کے طور پر ایک محدود مقدار میں پڑھاتے مجھ سے کہنے کا مولانا اگر آپ سے یہ کہا جائے کہ آپ اپنے مدرسوں میں جہاد کی تعلیم نہ دیں تو کیا آپ اس کو مان لیں گے اور اپنے نصاب سے جہاد کو نکال دیں گے میں نے کہا ہم نہیں مانیں گے کہنے کا کیوں نہیں مانیں گے میں نے کہا اس لیے نہیں مانیں گے کہ جہاد ہمارے دین کی بنیاد ہے اور آج میں پورے پاکستان اور باہر چاہے ہوئے جید علماء کی موجودگی میں آپ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ انشاءاللہ رب محمد رب کعبہ کی قسم مدارس بھی قیامت تک رہیں گے اور ان مدارس کے اندر جہاد کی تعلیم بھی قیامت تک رہے گی جہاد بھی قیامت تک رہے گی نعرہ تکبیر سر پکف سر بلند جرت مند غیرت مند سبھی لونا سبھی لونا تری کنا تری کنا نارا تکبیر میں نے ان سے کہا کہ ہم جہاد کی تعلیم دیتے ہیں دیتے تھے اور انشاءاللہ دیتے رہیں گے اور اس لیے نہیں نکال سکتے کہ ہمارے پاس اختیار نہیں ہے اور ہمارے پاس کیا کسی پریزیڈنٹ کے پاس نہیں ہے کسی عالم کے پاس نہیں ہے اس لیے کہ جہاد قرآن کا حصہ ہے جہاد حضور کی حدیثوں کا اور سنت کا حصہ ہے اور قرآن کریم کی ایک آیت کو معطل کرنے کا قرآن کی ایک آیت کے لفظ کے ایک حرف کو نکالنے کا یا معطل کرنے کا کسی کے پاس اختیار نہیں ہے امتی تو امتی یہ اختیار تو پیغمبر کے پاس بھی نہیں ہے پیغمبروں کے پیغمبر کے پاس بھی نہیں ہے آخر میں ایک بات کہتا ہوں کہ یہ جہاد اسلام کی سربلندی کے لیے ہے اور اسلام کا جھنڈا بلند ہوگا اسی جہاد کے ذریعے انشاءاللہ اور ہو رہا ہے ہو رہا ہے آپ سے کہتا ہوں مایوس اور نا امید نہ ہونا انشاءاللہ آنے والا کل اسلام کا مسلمانوں کا اور مجاہدین کا ہے یہ حضور علیہ السلام کے نعوذ باللہ تو ہی کا ٹون یا ہالینڈ میں قرآن کے اور اسلام کے خلاف فتنے کے نام سے قابل مذمت فلم دراصل دنیا مغرب کی بوکھلاہٹ کی دلیل ہے میں نے اس فلم کو نہیں دیکھا مگر دیکھنے والوں نے مجھے بتایا ہے کہ اس میں یہ منظر میں دکھائے جا رہے ہیں کہ دیکھو ہالینڈ میں یورپ میں آج سے پندرہ سال پہلے بیس سال پہلے ایک مسجد تھی اب اتنی مسجدیں بن گئی ایک مدرسہ نہیں تھا اتنے مدرسے بن گئے گاڑیوں والے نہیں تھے گاڑیوں والے آ گئے حلال دکانیں نہیں تھی دکانیں کھل گئی اور جگہ جگہ مسلمان نظر آنے لگے اگر یہی رفتار رہی تو پھر یہ ہمارے ملک ہمارے نہیں رہیں گے یہ مسلمانوں کے اور اسلام کے بن جائیں گے اور انشاءاللہ بنیں گے سب کو ان شاء اللہ ہاتھوں بات لو گے وہ ملائی آئے ہوئے گواہ بن جائے انشاءاللہ قرآن کریم اور حضور کے فرمان کے مطابق ہر کچے اور پکے گھر میں اسلام کو جانا ہے ہم اسلام ان کی طرح لے کر جا رہے ہیں تاکہ ان کی دنیا بنے اور آخرت بنے اور آج الحمدللہ سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں مدارس مساجد ان ملکوں میں بنے ہیں اس لیے وہ آج دلیل سے خالی ہو گئے منطق سے خالی ہو گئے استدلال سے خالی ہو گئے اور حضور کے نعوذ باللہ کارٹون چھاپنے لگے کارٹون اور اس طرح کے حرکتیں وہ کرتا ہے گالیاں وہ دیا کرتا ہے جس کے پاس کوئی دلیل کی طاقت نہ رہے جو لاجواب ہو جائے معلوم ہوا کہ اب دنیا یورپ اسلام اور قرآن اور مسلمانوں اور پیغمبر کے خلاف دلیل سے خالی ہو گئی ہے کوئی اعتراض نہیں رہا ہے اس لیے وہ اب توہین کے راستوں پر آ گئی ہے کفار کا ایک علاج کافروں کا ایک علاج گستاخوں کا آپ ایک علاج امریکیوں کا ایک علاج کافروں کا ایک علاج نو تکبیر تک جہاد کی برکت سے اور آپ کے ایمانی جذبوں کی برکت سے دنیا کے نقشے سے ایک سپر طاقت کا خاتمہ ہوا ہے وہ سپر طاقت صفر طاقت بنی ہے انشاءاللہ دوسری دنیا کے اعتبار سے جس کو دنیا کہتی ہے ہم نہیں کہتے ہم تو اللہ کو سپر طاقت مانتے ہیں انشاءاللہ اسی جہاد اور مولوی اور داڑھی اور پگڑی والے کی برکت سے دوسری سپر طاقت کا بھی خاتمہ ہوگا یہ مدارس اور مراکز بھی انشاءاللہ رہیں گے اور اسلام کا غلبہ بھی ہوگا اور آنے والی صدیاں انشاءاللہ اسلام کی صدیاں ہیں ہم ان کو دعوت دیتے ہیں کارٹون مت چھاپو جتنے چھاپو گے فلمیں بناؤ گے انشاءاللہ اللہ اس شر سے خیر نکالے گا مجھے بعد لوگوں نے بتایا ہالینڈ میں فطرے کے نام سے جو اسلام کے خلاف فلم بنائی گئی وہ فلم جب ریلیز کی گئی تو سب سے زیادہ ہالینڈ میں جو کتاب وہاں کے مسلمانوں نے نہیں غیر مسلموں نے سب سے زیادہ مطالعے کے لیے خریدی ہے وہ قرآن کریم ہے اور اسلامی کتابیں ہیں بس بھائی اب ایک منٹ ذرا مجھے دیں آپ کبھی بھی ہمت نہ ہاریں حوصلہ نہ ہاریں مولانا آج نہیں ہے انشاءاللہ آپ کے اندر آئیں گے انشاءاللہ اور میں مطالبہ کرتا ہوں موجودہ اتحادی حکومت سے کہ آپ نے جن مذاکرات کا اور بات چیت کا اور ڈائلاگ کا راستہ اختیار کیا ہے ہم اس پالیسی کا خیر مقدم کرتے ہیں آپ نے طاقت اور تشدد کو استق نہ کرنے کا جو فیصلہ کیا ہے اور بلوچستان اور وانا وزیرستان کے لوگوں سے جو مفاہمت اور بات چیت کا اور گفتگو اور مذاکرات کا راستہ اختیار کیا ہے یہی اصل راستہ ہے یہی علماء کا مطالبہ تھا ہم شروع دن سے یہ بات کرتے رہے کہ طاقت کا استعمال مسئلے کا حل نہیں ہے غیروں کی جنگ اپنے وطن عزیز پر مت لڑو اپنے لوگوں کے اوپر گولیاں مت چڑھاؤ اپنی فوج کا اپنے لوگوں کے خلاف مت استعمال کرو یہ ہماری فوج ہے قابل فخر فوج ہے اس فوج کو اسلام اور مسلمانوں کے دفاع کے لیے استعمال ہونا چاہیے مسلمانوں کے خلاف نہیں ہونا چاہیے اب تک کی جو اقدامات موجودہ حکومت کے اس حوالے سے آئے ہیں ہم اس کو تحسین کی نظر سے دیکھتے ہیں ہم مولانا صوبی محمد کی رہائی کا خیر مقدم کرتے ہیں اور آج کے اس عظیم الشان اجتماع میں مطالبہ کرتے ہیں کہ جتنے دینی کارکن جتنے دینی قائد جتنے جہادی لوگ جتنے مجاہد جتنے مجاہدین کے قائد اور مذہبی شخصیات سلاسل چلے رہے مولانا مسعود ادر ہو یا لال مسجد کے قدیب مولانا عبد العزیز ہو جتنے بھی مجاہدین ہیں ان سب کو رہا کیا جائے ان سب کو آزاد کیا جائے آپ اس مطالبے کی تعریف کرتے ہیں ہاتھ بلند کریں نعرہ تکبیر لبیک لبیک نعرہ نور ان تمام سیاسی مذہبی جہادی جتنے لوگوں پر بھی جن کو قید و بند میں ڈالا گیا ان سب کو رہا کے جائے تب ہم کہیں گے یہ قومی مفاہمت ہے تب ہم مانیں گے کہ یہ حقیقی مفاہمت ہے تب ہم مانگیں گے کہ اپنے اقتدار کی مفاہمت نہیں ہے یہ ملک و ملت کے مفاد کی مفاہمت ہے اور جو اب تک اس بارے میں اقدام ہوئے ہم اس کی تحسین کرتے ہیں اور محسن پاکستان محسن اسلام محسن مسلمان امت مسلمہ ڈاکٹر عبد القدیر خان کو فوراً رہا کیا جائے فوراً ان کو آزاد کیا جائے ہم ایسے تمام شخصیات کی رہائی کا مطالبہ کرتے ہیں آپ تائید کرتے ہیں پھر دوبارہ ہاتھ کھڑے کریں نو تکبیر رو اور ان پر تمام قائم مقدمات کو واپس لیا جائے جس طرح سیاسی مقدمات واپس لیے گئے اور سیاسی لوگوں کو تمام مقدمات سے آزاد کیا گیا اور جس بنیاد پر لیے گئے کہ کوئی مقدمہ ثابت نہیں ہوا کوئی عدالتوں میں جرم ثابت نہیں ہوا اسی طرح جو مذہبی اور جہادی لوگ جیلوں میں ہیں اور ان کے مقدمے آج تک ثابت نہیں ہوئے وہ مقدمے بھی واپس لے کر ان کو باعزت طور پر رہا کر کے ایک نئے پاکستان کا آغاز کیا جائے اور آخر میں کہتا ہوں آپ سے کہ جہاد کی قوت کے لیے اتحاد ضروری ہے اتفاق ضروری ہے اپنی سبوں میں اتحاد پیدا کریں میں آپ کا چھوٹا بھائی ہوں خادم ہوں آپ اس سازش کو سمجھیں جو اس سلسلہ تو کے لوگوں کو آپس میں لڑانے کی کی جا رہی ہے صرف ملک کی نہیں عالمی سطح پر کی جا رہی ہے ایک دوسرے سے اعتماد ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے چھوٹوں کو بڑوں شاگردوں کو استادوں اساغر کو اکابر کے سامنے لانے کی سازش کو بھی آپ نے ناکام بنانا ہے جس طرح آپ نے باقی سازشوں کو ناکام بنایا آج آپ ارب و اعظم کی شخصیات کے سامنے ہاتھ اٹھا کر یہ کرے اور ہم اس عید میں شامل ہیں کہ ہم اپنے سبا میں اتحاد و اتفاق کو قائم رکھیں گے باہمی اعتماد و احترام کو قائم رکھیں گے ہم اس حوالے سے دشمن کی کسی سازش کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے لبیک لبیک لبیک لبیک نارا تکبیر آپ اپنے اکابر پر اعتماد رکھیں آپ کے اکابر آپ کے سروں پر شفقت کا ہاتھ رکھیں گے اور ہے ان کا ہاتھ اور یہ دو طبقے پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ایک جہادی لوگ ہیں یہ غیر جہادی ہیں یہ جہادی مولوی ہے یہ غیر جہادی مولوی ہے آپ کہتے ہیں میں کہتا ہوں ہم سب جانتے ہیں کہ ہر مسلمان مجاہد ہوتا ہے یہ غلط تقسیم ہے دشمنوں کی تقسیم ہے ہماری نظر میں ہر مسلمان مجاہد ہے ان سازشوں کو ناکام بنائے اپنے بڑوں پر اعتماد کریں اور مدارس یہ آپ کی اسلامی چھوٹیاں ہیں یہ آپ کی دعوت و تبلیغ کا مرکز ہے یہ جہاد کا مرکز ہے یہ تعلیم کا مرکز ہے اور یہ بات کہنا بھول گیا کہ جب ہم سے کہا گیا کہ آپ جہاد کی تعلیم نہ دیں تو میں نے ان سے پوچھا پاکستان کی حکومت کے لوگ آپ کے اتحادی ہیں ہاں ہمارے ملک کے اتحادی ہیں میں نے کہا یہ فوج کے سربراہ بھی ہیں اس وقت تک وہ وردی ان کی تھی میں نے کہا آپ نے کبھی ان سے یہ سوال کیوں نہیں کیا آپ نے کبھی ان کی چھوڑیوں کو کیوں نہیں دیکھا کہ وہاں لکھا ہوا ہے ایمان تکوا جہاد فی سبیر ہر فوجی چھونی پر یہ لکھا ہوتا ہے کہ نہیں لکھا ہوتا ہے بولو لکھا ہوتا ہے نا کیا لکھا ہوتا ہے آپ بہاول پور کی چھونی صبح دیکھ لیں اس پر لکھا ہوگا ایمان تکوا جہاد فی اللہ یہ ہماری فوج کا ماٹو ہے یہ ہماری فوج کی پہچان ہے میں نے کہا آپ ان سے یہ کیوں نہیں پوچھتے کہ یہ تو چھونیاں آپ کی جہاد تو دہشت گردی ہے تو تم دہشت گردی کے دیتے ہو مدرسوں میں تو جہاد کی تعلیم ہے اور یہ جہاد کی ٹریننگ دیتے ہیں اگر جہاد پڑھانے کی وجہ سے ہم دہشت گرد ہیں تو جہاد کی عملی ٹریننگ کی وجہ سے وہ ہم سے بڑے دہشت گرد ہیں وہ تو آپ کے دوست ہیں جو جہاد فوجی چھونیوں پر لکھا ہے اسی جہاد کی ہم اپنے مدرسوں میں تعلیم دیتے ہیں اسی جہاد کی آیات کے بارے میں مولانا نے کتاب لکھی ہے اگر وہ جہاد فساد نہیں دہشت گردی نہیں تو ہمارے مدرسوں میں جو جہاد ہے وہ بھی فساد نہیں اور دہشت گردی نہیں آخری جملہ یہ کہتا ہوں دینی مدارس آپ کے مرکز ہیں وفاق المدارس آپ کا ادارہ ہے جہادی تنظیمیں آپ کی ہیں مدبی جماعتیں دینی ساچی جماعتیں غیر ساکی جماعتیں یہ سب آپ کی ہیں آپ کا ان سے ان کا آپ کے تعلق محبت و پیار کا رہنا چاہیے اعتماد کر رہنا چاہیے مدارس اسلام کے پہرے دار اور چوکی دار ہیں اور وفاق المدارس ان چوکی داروں کا چوکی دار ہے مدارس اسلام کے پہرے دار ہیں اور وفاق ان پہرے داروں کا پہرے دار ہے وفاق المدارس العربیہ وفاق المدارس العربیہ تحریک تحفظ دینی مدارس نعرہ تکبیر اور الحمدللہ آپ کو سن کر خوشی ہوگی کہ وفاق المدارس صرف پاکستان نہیں صرف عالم اسلام مسلمان ممالک نہیں پوری دنیا کے تعلیمی نظاموں میں اور دینی مدارس نہیں غیر دینی عصری تعلیمی اداروں میں بھی تعلیم کا سب سے بڑا نیٹ ورک ہے سب سے بڑا نظام ہے جس کے اندر جس کے تحت بارہ ہزار مدارس ہیں کراچی سے پشاور کوئٹہ سے تک دیہاتوں شہروں چھوٹے اور بڑے شہروں میں اور جس میں سترہ لاکھ طلبا طالبات پڑھتے ہیں پوری دنیا میں اس کی مثال نہیں ہے مدارس کو مضبوط کرو وفاق کو مضبوط کرو اپنی سطح میں اتحاد پیدا کرو اپنے جذبہ جہاد کو نہ پڑنے دو اور حکمرانوں سے کہتا ہوں قرآن نے ہمیں سب سے پہلے کامل ایمان والوں کی پہچان یہ بتائی ہے اشدا الکفار روحماؤ سارے پڑھ لیں اشدا الکفار روحماؤ کافروں کے مقابلے میں سخت اور مسلمانوں میں کے مقابلے میں مسلمانوں کے ساتھ بڑے نرم آپ بتاؤ ہمارے حکمرانوں کو اس آیت پر پورا اترتا آپ دیکھ رہے ہیں یہ الٹ نظر آتے ہیں الٹ نظر اشد اور روحما ادین الکفار اپنے طرز کو بدلو واخر دعوانے